ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری صاحب آج میرے مکان پر تشریف فرما ہے اس سے پہلے دو نشستیں ہو چکی ہیں جن میں ڈاکٹر صاحب نے کلکتے کا ذکر اور کلکتے میں ادبی شخصیتوں کا ذکر خاص طور پر تفصیل کے ساتھ کیا ہے یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب سے دوستی رہی ہے تعلقات رہے ہیں میل ملاپ رہا ہے لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے نشست برخاست کے اعتبار سے تو آج اس کی یہ تیسری نشست ہے جو کہ تین مئی سن اٹھتر کو اسی غریب خانے پر منعقد ہے اب میں ڈاکٹر صاحب سے اسی سلسلے کا آغاز کرنے کی میں درخواست کرتا ہوں پچھلے مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس نے دوسری نشست کے آخر میں آغا حشر کاشمیری مرحوم کا ذکر چھیڑا تھا اور میں نے اس وقت بھی ان سے استدعا کی تھی کہ وہ اس نشست میں آغا حشر مرحوم اور ان کے علاوہ چراغ حسن حسرت یا نجیب اشرف ندوی صاحب کا یا ان کے برادر عزیز مرحوم مظفر حسین شمیم صاحب کا ذکر فرمائے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ فرمائیے آغا آغا حشر کی شخصیت کئی اعتبار سے بڑی دل فریب تھی وہ ان کی گفتگو میں جیسی ذہانت و ذکاوت ہوتی تھی جی آ, اس کی مثال کم ہی دیکھنے میں آئی یہ آ, یہ صحیح ہے کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ ناٹک اور فلم کی دنیا میں گزرا جی ابتدائی حصہ بمبئی میں اور بعد کا حصہ کلکتے میں جی۔ اور آخری ایام میں وہ لاہور چلے گئے تھے جہاں ان کا وہ فلم بنا رہے تھے سیتا وہاں ان کا انتقال ہوا لاہور میں اور وہی مدفون ہے میں نے آغا صاحب کو جب دیکھا جی تو <clears throat> وہ اس وقت ان کی صحت جواب دے رہی تھی کثرت میں نوشی سے جی۔ ان کا جگر خراب ہو گیا تھا اور اسی عارضے میں ان کا انتقال ہوا تو جب میں نے دیکھا تو ان کی صحت بظاہر اتنی خراب نہیں معلوم ہوتی تھی لیکن پرہیز سخت تھا جی اس زمانے میں پینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا جی اور کھانے میں بھی سخت پرہیز تھا عمر کیا ہوگی عمر آغا آغا صاحب کا انتقال ہوا ہے جی۔ کچھ زیادہ عمر آغا صاحب نے نہیں پائی ان کا انتقال تقریباً ساٹھ سال کی عمر تھی اچھا جب ان کا انتقال ہوا بنارس میں پیدا ہوئے تھے وہ یہ کشمیری خاندان تھا جو کہ بنارس میں آباد ہو گیا تھا آغا صاحب وہیں پیدا ہوئے کم عمری میں ہی انہیں ان کا رجحان رجحان ڈرامے کی طرف ہو گیا اور وہ پارسی تھیٹریکل کمپنی میں چلے گئے جی۔ اور شروع میں کچھ ایکٹنگ وغیرہ کرتے رہے لیکن بہت جلدی ہی انہوں نے ڈرامے لکھنا شروع کر دیا اور ان کے ڈرامے اتنے مقبول ہوئے کہ وہ جی، انڈین شیکسپیئر مشہور ہوئے اس نام سے انہوں نے شیکسپیئر کے کئی ڈراموں کو اردو میں اپنایا بھی تھا اور لیکن ادبی لحاظ سے ان کے وہ ڈرامے بہتر ہیں جو انہوں نے اخیر میں لکھے ہیں اچھا اور وہ ڈرامے میں میرا میری مراد آنکھ کا نشہ جی ہاں۔ دل کی پیاس غلام ہندوستان اور اس ترکی حور اس قسم کے ڈرامے جو ہیں جن کی ایک ادبی حیثیت فلم بعد میں لکھی تھی انہوں جی۔ بنائی تھی انہوں نے عورت کا پیار کے نام سے غالباً جی، وہ بھی جی ہاں وہ تھا جی ہاں تو وہ اب یہ یعنی آغا صاحب کو آغا صاحب نے سیاست میں تو کبھی حصہ نہیں لیا لیکن بڑے محب وطن تھے وہ اور انہیں میں نے شاید کبھی ہاں۔ پچھلی نشست میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے کموری میں ان کے خاص تعلقات رہے تھے جی دو سال میں مولانا آزاد دو دو سال تک بمبئی میں آغا حشر کے ساتھ رہے تھے بعد میں ڈاکٹر اقبال سے بھی آغا حشر کے خاص تعلقات تھے اچھا یہ جی بات ہاں۔ نہیں جی ہاں یہ سر کرشن پرساد شاد نے ڈاکٹر اقبال کو جو خطوط لکھے تھے اور جی ہاں۔ ان خطوط کا مجموعہ شائع بھی جی ہاں، ہوا ہے ان خطوط میں ذکر ہے جب ڈاکٹر زور نے غالباً اس جی ہاں جہاں ہاں ڈاکٹر زور نے وہ مجموعہ شائع کیا تھا اور تو سر کرشن پرساد نے بعض خطوط میں حوالہ دیا ہے ان ملاقاتوں کا جو لاہور میں آغا حشر سے ہوئی تھی ان کی اور ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ہوئی تھی اچھا۔ ڈاکٹر اقبال سے انہوں نے ان کی خیریت پوچھی ہے آغا حشر کی اور ان ملاقات کا ذکر کیا ہے بعد میں <clears throat> میرا خیال ہے کہ تحریک کے خلاف جب سیاست کی ہوا جی۔ ہندوستان میں چلی پہلی جنگ عظیم کے بعد جی ہاں تو اس موقع پہ یعنی آغا صاحب کی ڈرامہ نگاری میں بھی ایک تبدیلی ہوئی ان کے فن میں اور ان کے ڈراموں میں وہ جو وقت کا اثر جو ہے وہ جھلکتا ہے یعنی غلام ہندوستان میں بالخصوص وہ ایک جی ہاں۔ ایک سیاسی ڈرامہ جی، ہے جی۔ جس میں ہندوستان کی سیاسی زبوں حالی کا ذکر ہے اچھا اور ہیں اصلاحی ڈرامے یعنی ہاں۔ آگ کا نشہ ہاں، آگ کا نشہ ان میں سے آگ کا نشہ دل کی پیاس کی جو ہے یہ تو آغا صاحب نے توجہ نہیں دی وہ شاعر بہت اچھے تھے جی ہاں شاعر بہت اچھے تھے اور ان کی چند غزلیں اور ایک دو نظمیں اردو میں ہمیشہ بات ہاں، مشہور ہیں مشہور ہاں، ہیں ہاں۔ ایک تو ان کی مشہور نظم ہے شکریہ یورپ جو جی انہوں نے لاہور میں انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی تھی اس کے متعلق واقعہ مشہور ہے لاہور میں لاہور میں حکیم فقیر محمد چشتی جی اپنے زمانے کے مشہور جی ہاں، طبیب تھے ہاں، ہاں۔ یہ آغا صاحب کے جی جگری دوست تھے آغا صاحب جب کبھی لاہور جاتے تھے حکیم صاحب کے یہاں ٹھہرتے تھے تو سنا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب آغا صاحب لاہور گئے وہی وقت ایک سال دو سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اپنی نظم شیکوا جی ہاں اس نظم کی ملک میں دھوم تھی جی ہاں اچھا آغا صاحب اپنے کسی کسی ہم ہم اثر کو اثر کو گردانتے نہیں تھے نہیں تھے <laughs> کسی ہم اثر کو گردانتے نہیں تھے بیسی انہوں نے جی، پائی تھی ہاں۔ اور وہ جو ہے ہاں۔ صرف یعنی اس میں یہ نہیں کہ ہندوستان کے کوئی بھی کسے باشد کوئی بھی ہاں۔ مثلا کبھی میں نے برناٹ شاہ کا میں نے ذکر کیا جی۔ آغا صاحب نے کلکتہ مجھ سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو جی۔ میں نے کہا صاحب وہ برناٹ شاہ کے ڈرامے پڑھ رہا تھا آغا صاحب نے کہا ارے یہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو کیا رکھا ہے اس برنر شاہ میں ہاں کیا رکھا ہے اس برنر شاہ میں بہت ضائع کرتے تو تو وہ کسی گردانتے تھے چنانچہ وہ جو کہتے ہیں کہ اسے سویپنگ ریمارک وہ آغا صاحب تھے یعنی ان سے آپ یعنی وہ ان کی گفتگو میں یعنی ایک مزہ تھا تراری تھی شوخی تھی ذکاوت تھی لیکن اگر آپ کوئی علمی گہرائی اگر ڈھونڈیں تو وہ نہیں ملتی تھی ہاں وہ ان کی طبیعت میں ٹھہرا اس قسم کا منصب بھی نہیں تھا نہیں تھا بہرحال تو حکیم صاحب نے کہا جاتا ہے کہ کہیں ذکر کیا آقا حشر سے کہا کہ بھئی وہ اقبال نے وہ لا جواب نظم لکھی ہے شکوہ تو آقا حشر نے کہا بھئی کچھ نہیں ہے اس نظم میں <laughs> تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی ساری دنیا تعریف کر ہاں، رہی ہے تو انہوں نے کہا بھئی دنیا جو ہے آقا صاحب نے کہا کہ بھئی دنیا جو ہے وہ یوں ہی جو ہے کہ لوگ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں اس نظم میں کچھ ہے نہیں تو حکیم صاحب نے کہا کہ اگر تو ویسی نظم اگر لکھ دو تو ہم جانے اچھا اور انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہونے والا ہے ہاں۔ اور انتظام ہوگا وہاں وہ نظم پڑھو تو آغا صاحب نے اس کو قبول کر لیا اچھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ تین چار دن میں انہوں نے وہ بیٹھ کر دن رات کیونکہ بہت زود نویز تھے آغاز طبیعت ہاں، ہاں، ہاں، نے چنانچہ انہوں نے وہ نظم لکھی اور وہ جب نظم پڑھی گئی لاہور کو اس جلسے میں تو اس نظم میں بڑا جوش ہے بڑا بلولہ جی۔ ہے اور اردو کی چند کامیاب قومی نظموں میں یقیناً اس کا شمار ہوگا جی اس کا مطلب جو ہے اس کا وہ اے زمین غرب اے مقراز پیراہ نواز جی. اے حریف ایشیا اے شولہ اے خیرمن نواز اس طرح وہ نظم شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے یہ حصہ وہ تھا کہ بچے بچے اس <laughs> زمانے میں گایا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا <laughs> اسکول میں جی اسکول میں جو سب گایا کرتے تھے ہاں۔ تو اچھا آغا صاحب میں ان کا دسترخوان ان کا وسیع تھا اچھا۔ میں جب کبھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو ان کے شاگردوں کا وہاں ہمیشہ حلقہ وسیع تھا جی ہاں حلقہ وسیع تھا اور زیادہ ان کے شاگرد آیا کرتے تھے اچھا آقا صاحب میں ایک اور خصوصیت تھی کہ وہ لکھتے بہت کم تھے منشی بیٹھا رہتا اچھا، لکھواتے تھے وہ لکھواتے تھے لکھواتے ٹہلتے رہتے تھے اچھا۔ ٹہلتے رہتے تھے اور لکھواتے جاتے تھے اور کبھی کبھی جب وہ اپنے منشی کو لکھواتے تھے بیٹھا ہوا سنتا تھا کم ضرورت پیش آتی تھی کہ وہ دوبارہ اسے بدلیں اچھا ہاں۔ اچھا اچھا یہ کمال کی بات ہے ہاں۔ یہ کمال ہے جی ہاں۔ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا اور حافظے کے کئی ان کے کمال دیکھے گو وہ بیمار ہو چلے تھے اس کے باوجود حافظہ بہت اچھا تھا اور جو لکھواتے تھے منشی کو تو ایک نشست میں جو کچھ وہ لکھواتے تھے لکھ لیتا تھا اور جب وہ پڑھ کر سناتا تھا جی چند چند کئی کئی صفحے پڑھ کے سناتا تھا آغا صاحب ایک جملہ بھی اس کا نہیں بدل تھے ہاں یہ بات تھی آغا صاحب جی تو اچھا مجھے ایک خدمت انہوں نے سپورٹ کی وہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ سیتا پہلے انہوں نے ڈرامہ لکھوایا اور پھر اس کا فلم بنا تھا تو اس منشی کو جب وہ لکھوا چکے جی اور وہ ہندی میں تھا ظاہر اس کی زبان ہندی تھی تو اور جب وہ منشی لکھ چکا تو آغا صاحب نے مجھے کہلا بھیجا کہ بھئی تم ذرا آ جاؤ جب میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اس منشی نے میں نے لکھوا دیا تھا اور یہ مسودہ تیار ہے تو تم اسے ایک نظر دیکھ لو یہ مجھ سے نہیں کہا کہ اس کی زبان دیکھو یہ کہا کہ بھائی اس کا املا دیکھ لو اچھا املا میں تو کوئی اس نے غلطی غلطی نہیں کی جی ہاں۔ تو بہرحال اچھا وہ اچھا لطیفہ جی ہاں، تو منشی تو تھا مشاق املا تو تھا درست ہاں۔ بہرحال میں نے دو چار الفاظ میں نے جزارت کی اچھا انہوں نے یہ جو ہندی سیکھی تھی یہ بنارس کی میرا خیال ہے جی کیونکہ آغا صاحب ذہین وہ کہیں باقاعدہ تو ان کی کی تعلیم ہوئی نہیں آغا صاحب نے خود سیکھا ہاں، یہ ہے تو یہ تو کہنے بنارس میں میرا خیال میں رہنے کی وجہ سے کیونکہ آغا صاحب یعنی ظاہر ہے کہ اردو کے علاوہ فارسی فارسی ہاں، مکمل مکمل عبور تھا انہیں اس کے علاوہ وہ انگریزی بنگالی اور ہندی بقدر ضرورت جانتے تھے اچھا۔ انہیں کوئی اگر دے دی جائے عبارت ان زبانوں کی تو پڑھ کے مطلب سمجھ جاتے تھے لیکن وہ خود ان تین زبانوں کو خود اپنے قلم سے لکھتے نہیں تھے اچھا نہیں ہاں لکھتے نہیں تھے چنانچہ ہندی بھی وہ خود نہیں لکھتے تھے اچھا۔ اگر کوئی ہاں لکھتے نہیں تھے اپنے قلم سے لیکن اگر ہندی کوئی عبارت ان کے سامنے ہو تو اسے پڑھ لیتے پڑھ لیتے پڑھ لیتے بچے تھا یہی حال میرے خیال میں انگریزی کا بھی تھا انگریزی کا بھی یہی تھا اب انہوں نے جو ترجمے کیے ہیں شیکسپیئر کے ڈراموں کے ہم وغیرہ کے تو اس کا میرا خیال یہ ہے کہ ترجمے بھی وہ کیا کیے انہوں نے وہ جو شیکسپیئر کے ڈراموں کا کی جو اسٹوری جو تھی ہاں، اس کو لے کر اس کو انہوں نے لے کر اور نام بدل کر اور یہ کر کے انہوں نے اردو میں اور اس زمانے کا جو ذوق تھا اس کے ہاں، مطابق پورا کیا انہوں نے ہاں۔ پورا کیا اور یوں مقفع جی. اچھا اب وہ آقا صاحب اکثر اس افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اصل کسی ہر ڈرامے کا جو مسودہ تھا اصل ڈرامہ جو اصل مسودہ تھا جی اسے وہ اسٹیج پہ پیش نہیں کر سکے اس لیے کہ اسٹیج کی ضرورت کے مطابق انہیں جی ہاں اسٹیج کی جو تھی تعینات تو جی۔ انہیں اپنے مسودے کو بدلنا پڑا اور اصل مسودہ ان کا جو ہے وہ شائع نہیں ہو سکا اور کچھ اس میں کاپی رائٹ کا ان کے بیان کے مطابق جھگڑا تھا کیونکہ وہ مسودہ اس زمانے کی جیسے زیادہ کلکتہ میں میڈم تھیٹریکل کمپنی وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے کاپی رائٹ میں میڈل کو دے چکا ہوں اور اصل مسودہ جو ہے میں اس کی مرضی کے بغیر میں شائع نہیں کر سکتا یہ ان کا بیان ہے آغا صاحب کا جب انتقال ہو چکا تو ان کے چھوٹے بھائی آغا محمود نے جو جی۔ اپنے زمانے کے بڑے مشہور ایکٹر تھے جی۔ وہ مسودے انہوں نے حاصل کر دیے کر دیے اچھا۔ تھے پھر آغا آغا محمود بھی نہیں چھپا سکے ان مسودوں کو وہ اس میدان کے مرد تھے ہی نہیں انہیں کوئی جو ہے علم و ادب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی آغا محمود کو جب ان کا انتقال ہوا تو مسودے کچھ وقت کے لیے غائب ہو گئے اچھا لیکن آج ہندوستان کی آزادی کے بعد بنارس میں ایک آغا حشر اکیڈمی قائم ہوئی ہوئی ہوئی ہے اچھا، اچھا، اچھا۔ آج سے تقریباً بیس سال پہلے اور میرا میں کہہ نہیں سکتا یا نہیں کیونکہ اس اکیڈمی کے سیکرٹری مجھ سے دلی میں ملنے کے لیے آئے یہ میں آپ سے تقریباً پندرہ سترہ سال پرانی بات کہتا جی. جی۔ اور انہوں نے بتلایا میں ان کا نام بھول رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں آغا حشر اکیڈمی کا سیکرٹری ہوں اور آغا صاحب کے ڈراموں کے سارے مسودے ہمارے پاس موجود ہیں جی اور مقبوضہ کشمیر کی حکومت نے ہمیں گرانٹ دی ہے اور ہم ان مسودوں کو شائع کرنا چاہتے ہیں جی۔ ول عالم وہ مسودے شائع ہوئے نہیں ہوئے تو یہ بدقسمتی ہے کہ آغا ان کے, صاحب ان کے ڈرامے آپ کا کیا خیال ہے کتنے ہوں گے کل صاحب کے ڈرامے جو ہیں فلمی کہانیوں کے علاوہ میرا خیال جی، تقریباً پندرہ پندرہ سولہ ڈرامے ہیں ان کے کے پندرہ پندرہ سولہ سولہ کاش ڈرامے کہیں سے مرتب ہو جاتے یا کوئی ایکٹر اس زمانے کا رہا ہو تو اسے مکالمے یاد ہوں پورے یعنی اس شخص جو اسٹیج میں جس طرح سے یہ ڈرامے پیش کیے گئے جی وہ تو میرا خیال ہے سبھی شائع ہو چکے اچھا تقریباً سب شائع ہو چکے وہ اچھا۔ لیکن یہ جس شکل میں شائع ہوئے ہیں وہ وہ شکل نہیں ہے جو لکھی تھی جو آغا صاحب کے اوریجنل اوریجنل جو تھی تھی اور میں نے جو ذکر کیا وہ ان کے اوریجنل مسودے کا کیا اچھا۔ جی ہاں اور خدا کرے کہ وہ مسودے محفوظ ہوں اگر ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نہیں ہیں کسی منشی کے لکھے ہوئے ہیں تو ہاں۔ بہت ممکن ہے کسی نے کسی کا اور لکھا ہو کسی نے دیکھا ہو یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ وہ کیسے تک کیونکہ آغا صاحب کی زندگی میں وہ مسودے میں کہہ نہیں سکتا لیکن آغا محمود نے میڈمس کے ہاتھ سے وہ مسودے حاصل ضرور کر لیے تھے جی ہاں۔ اچھا۔ جی، یہ تو صحیح ہے اب آغا صاحب ڈراموں میں ڈاکٹر صاحب مجھے معاف معافی جی، جی، کلامی ہو جی۔ رہی ان کے ڈراموں میں فرض کیجئے کہ جیسا کہ آپ نے آپ کا قیاس ہے کہ پندرہ سولہ ڈرامے ہیں تو ان میں کوئی ایسا ہے کہ ان ان کی ہم میں کوئی کلاسیفیکیشن کر سکیں کہ یہ ہندی کے ہیں اتنے یہ اردو کے اتنے ہیں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے دو چار میں نے یا تو فلموں میں بھکت سورداس میں یا بلوا منگل میں کسی میں بڑی ادگ قسم کی سنسکرت ٹائپ کی ہندی انہوں نے لکھی تھی میرا خیال ہے کہ پندرہ سولہ میں سے تین چار ہندی کے ڈرامے ہیں ان کے ہاں،, ہاں بیشتر تو اردو کے ہیں اردو ہی کے چار جی ہاں ہندی کے بھی ہیں اور ان کی اردو میں آغا حشر کے متعلق چند کتابیں ہیں ان کے حالات اور ان میں ان کا کلام جس حد تک دستیاب ہو چکا وہ جی۔ بھی ہے موجود ہے بعض غزلیں ان کی آغا حشر کی بہت اچھی تھی اور آپ نے سنے بھی ہو کہ وہ غزلیں ہاں وہ یعنی چوری کھلے کہیں نہ نسیم میں باہر کی وغیرہ جی، جی، وغیرہ جی،, جی ہاں جی ہاں وہ ہے تو اب ان میں آغا حشر میں یہ کہ جو یعنی جسے آرٹ آف کنورسیشن کہتے ہیں اچھا، اور جو اب مفقود ہو چلا تو آرٹ آف کنورسیشن آغا حشر کا کو جو کمال اس میں حاصل تھا وہ کم ہی لوگوں کو میں نے دیکھا اب یہ صحیح ہے کہ وہ باتوں باتوں میں اس میں کچھ شوخی بھی ہوتی تھی شرارت بھی پھکڑ ہاں، ہاں۔ بھی ہوتا تھا اچھا، ہاں۔ یہ بھی چیزیں ہوتی تھیں بات نہ بات بھی وہ نکالتے تھے کرتے تھے لیکن جب تک سنیے تو بڑا لطف آتا تھا اور پھر وہ ایک سما بن جاتا تھا طبیعت میں ان کے یہ جو ہے کہ بڑی طبیعت تباہ تھی اور اس میں مزاح کی بھی بڑی حسین جمیل بھی تھے سرخ سپید بہت ہاں ہاں بہت اچھی شخص بہت بڑا یعنی روب داپ اچھا۔ ہاں اونچے پورے آدمی تھے سرخ اچھا، و سفید آدمی تھے ایک آنکھ میں کچھ کجی تھی اچھا۔ ہلکی سی کجی تھی ہلکی سی کجی تصویر میں نے دیکھا ہے جی ہاں، میں نے نوٹ کیا میں نے ہاں، خود نوٹ کیا جی ہاں، وہ ہے اور انہیں دیکھتے یہ محسوس ہوتا تھا کہ نہایت ذہین آدمی ہے اچھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کا راستہ نہیں کاٹنا چاہیے <laughs> <laughs> بہت بہت اچھی طرح بیان کیا آپ نے ان ان کے کے مزاج کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے کیا اچھا،, اچھا اور وہ اچھا لباس کیا پہنتے تھے ویسے یہ جب بھی آپ نے دیکھا جی، ان میں یہ تھا کہ آغا صاحب برما کی جو ریشمی تحمد جو ہے اچھا ہاں۔ وہ گھر میں اچھا جہاں جی وہ باندھا کرتے تھے اچھا اب وہ کسی جلسے میں جب جاتے تھے یوں شام کو ٹہلنے جاتے تھے ہی باندھ لیتے تھے کرتے تھے لیکن ہاں تحمد باندھ کر وہ کلکتے میں وہ نکل جاتے تھے وہ ریشمی تحمد ضرور ہاں، ہوتی تھی اچھا۔ ہوتی تھی اور موٹر پہ ہی جاتے تھے ہاں۔ ٹہلنے کبھی کبھی چلے جاتے دوستوں کے ساتھ ورنہ اپنی کار پہ شوفر بھی رہتا تھا ہمیشہ سب کچھ لیکن کسی جلسے میں جب جاتے تھے تو آغا صاحب کھادی کا کوٹ پہنتے تھے بند گلے کا اچھا، جی ہاں اچھا۔ اور کھادی کا پیجامہ پتلون نما خاصی کاٹ ہوتی تھی اس ہاں۔ پیجامے کی وہ کھادی کا ہوتا تھا اچھا،, اچھا اور سر پہ کھادی کی سفید ٹوپی ہوتی تھی وہ ہاں گاندھی کیپ ہاں بالکل وہ کھادی کے کپڑے پہنتے ہاں۔ تھے وہ جاتے تھے میں نے تو اسی لباس میں دیکھا اس سے ہاں۔ بھی ان کا سیاسی رجحان کا اندازہ ہوتا تھا جہاں جی ایسے لوگوں کی وہ عزت کرتے تھے میں نے دیکھا کہ جب کبھی ایسے لوگوں کا جنہوں نے کسی اصول کے خاطر جو قربانی کی ہو ان کا ذکر آغا صاحب احترام سے کرتے تھے چاہے ذاتی طور پہ اس آدمی کو پسند نہ بھی کرتے جی۔ ہوں لیکن جی۔ اچھا سوٹ بوٹ کبھی نہیں پہنا انہوں نے نہیں پہنا ہوگا جی نہیں جی۔ سوٹ بوٹ نہیں پہنا اور یہ ہے آغا صاحب کلکتے میں جس مکان میں رہتے تھے یہ مجھے یاد ہے وہ ایک گلی تھی جی اس کا نام تھا پنچو خان ساما لین سبحان اللہ اچھا, اچھا۔ آغا صاحب کو اس نام سے بہت چڑھ دیا <laughs> اس میں ایک مکان تھا اچھا کوشادہ مکان کرائے کا بہرحال نام سے انہیں چڑھ دی اچھا۔ ایک بار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک شاگرد نے جی دلی کے تھے عنایت تخلص کرتے تھے تو انہوں نے آغا صاحب کو خوش کرنے کے لیے کہیں کہہ دیا کہ آغا صاحب کلکتہ کارپوریشن والے بڑے نامعقول ہیں یعنی یہ نہیں سوچتے کہ اس گلی کا نام بدل کر آپ کے نام پہ آکاش اور کر دے یہ کہنا تھا کہ آگا ہاں۔ برہم ہوئے اور انہوں نے اس کی بڑی خبر لی وہ کہنے لگے کہ تو بڑا نالائق ہے یہ نہیں کہ نہیں کہتا کہ کہ سینٹرل ایوینیو کا نام بدل کے آگا حشر ایوینیو کیا جائے ہاں۔ یا اپر سرکولر روڈ کا نام بدل کے آگا حشر روڈ رکھا جائے کیا تم نے پنچو خان سامہ کا مجھے جانا شکل سمجھا ہے جو کہتا ہے کہ <laughs> اور نکل جا میرے سامنے سے اسے نکال دیا انہوں نے تو ایسا ہی ایک لطیفہ لاہور میں جی۔ میں کیسے میں علی علی گڑھ میں جب پڑھتا تھا تو اکثر لاہور چلا جایا کرتا جی۔ تھا جب بھی چھٹی ہوتی تھی جی۔ تو ایک ایسا موقع تھا غالباً میرا خیال ہے کہ سن چونتیس جی وغیرہ کی بات ہے چونتیس کی ہوگی ہاں چونتیس ہی کے آغا صاحب جی کلکتے سے آئے ہوئے تھے لاہور اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ مستقل طور پہ لاہور آئے جی۔ اور سن چھتیس میں تو ان کا انتقال ہو گیا بہرحال تو وہ ایک ایسی ناشست تھی ٹھہرے تھے وہ حکیم فقیر محمد چشتی کے ہاں جی۔ تو یہ سب اختر شیرانی اور عبد المجید سالق اور چرا حسن حسرت میرے بھائی مظفر حسین شمی وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے میں بھی تھا ان کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا اتنے میں ایک وہاں کے ایک فلمی صحافی بشیر ہندی ان کا نام تھا اچھا اچھا تو بشیر ہندی جی آئے وہ ان کے ایک طرح شاگرد تھے آغا صاحب کے اپنے ساتھ وہ لائے ایم اسلم کو اچھا جو ہاں، ہاں، اردو کے ناول نگار تھے ملانے کے لیے ہاں۔ آغا صاحب سے اور یہ کہ میں لایا کہ آغا صاحب یہ ایم اسلم صاحب یہ لاہور کے مشہور مال زادے ہیں اچھا اچھا تو اب مال زادہ میں تو آپ جانتے ہی ہیں مال زادہ جو ہے جی۔ وہ طوائف کے لڑکے کو کہتے ہیں انہوں نے بشیر ہندی کو معلوم نہیں تھا یہ وہ امیر زادہ کے معنوں میں کیونکہ وہ رئیس زادے تھے مسلم رئیس زادے تھے اچھا۔ تو بشیر ہندی نے <laughs> اپنی بالکل ہے کہ یہ <laughs> جہالت کی وجہ سے کہیں کہا کہ یہ حاکمہ تو حسن کچھ حسن نے کہا کہ مال زیادہ تم ہو یہ تو رئیس زیادہ اچھا، جب آپ نے یہ لفظ آپ نے یہ کہا ابھی جی، جی۔ تو میں اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں چونکا نہیں میں ہاں، ہاں۔ چونکا نہیں ہوں میں ہاں، اس ہاں، بات ہاں، پر جی۔ کیونکہ مجھے چونکہ ذکر چل رہا ہے اور چل چکا ہے تو غیبت مقصود نہیں ہے جی۔ ویسے میں بھی میاں صاحب کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے اور وہ میرے یہاں تشریف لا چکے ہیں جی، اور میرے یہاں افسانہ پڑھا بھی ہے اچھا، اچھا۔ اور مجھے کسی صاحب نے اس نو کی کچھ ایسی اڑتی بات کہی تھی ان کے متعلق اچھا دین اچھا۔ محمد صاحب کے اچھا، اچھا۔ یہ یہ کچھ بھائی بھی رکھتے ہیں رشتے کے بھائی ہیں یا کچھ کچھ سلسلہ ہے ایسا کہ میں نے اڑتی سی بات سنی تھی تو اس لیے میں چونکا نہیں میں میں یہ سمجھا ہاں۔ کہ شاید اس کا دوبارہ یادہ ہو رہا ہے اس <laughs> اچھا ہاں، ہاں۔ تو اچھا اب آغا صاحب یوں تبن بڑے فیاض تھے جی یعنی کیونکہ اپنے وقت کے سب سے وہ مقبول ڈرامہ نگار تھے جی اور اس وقت یعنی ہندوستانی ہندوستانی فلم بھی بننے شروع ہو چکے تھے جی ہاں۔ وہ تھے یعنی سائلنٹ فلم تھے بہرحال بننے شروع ہو چکے تھے تو ان فلم اس وقت جو کہ ان کے لیے اسٹوری جو لکھا کرتے تھے تو انہیں کافی معاوضہ ملا کرتا تھا جی ہاں تو لیکن ان کا ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتا تھا جب ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جی۔ تو کبھی اٹھا کے رکھتے نہیں تھے کبھی کوئی ضرورت مند نظر آیا کسی نے کچھ مانگ لیا یہ کر لیا تو بانٹ دیا کرتے تھے اچھا۔ ہاں۔ اور یوں اپنا وقت جو ہے انہوں نے بڑے آرام سے ہی گزارا آخر میں بے شک جو ہے بیماری کی وجہ سے انہیں تکلیف تھی لاہور میں اور لیکن وہاں لاہور والوں نے بھی ان کی بڑی قدر جی۔ کی اور سن چھتیس میں ان کا انتقال ہوا کچھ ان سے میں تو ان کا نیاز مند تھا بہرحال خورت کم عمر میں طالب علم تھا مجھے عزیز رکھا میرے بھائی جی۔ کو وہ چاہتے تھے ہاں۔ اور یوں ہمارے خاندان ہمارے بزرگوں سے بھی ان کا ہماری وجہ سے کچھ تعلق ہو گیا تو چنانچہ یہ میں ذکر آپ سے کرتا ہوں سن تیس یا اکتیس وغیرہ کا ہاں۔ یہ کسی کلکتے سے بمبئی جاتے ہوئے کسی کام سے دو تین دن کے لیے ناگپور ٹھہرے تھے اور وہ میرے ماموں کے ہاں ٹھہرے جب انہیں کلکتے میں یہ معلوم ہوا ناگپور میں ان کا کوئی خاص جاننے والا تھا نہیں تو جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ناگپور میں ہمارے ماموں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی انہیں تار بھیج دو اور میں ناگپور میں وہیں ٹھہروں گا میں نہیں چاہتا کہ کسی اجنبی کے ہاں ٹھہروں اچھا، تو اچھا۔ کچھ ہم لوگوں سے اس قسم کا ذاتی تعلق بھی تھا آغا صاحب سے اور تو وہ اپنے زمانے کے خاص لوگوں میں تھے اور کلکتے میں جو ان کا گھر شعر و ادب کا گہوارہ تھا گہوارہ تھا جو بھی کلکتے باہر سے جاتا تھا ادب کا شائق وہ آغا صاحب سے ملتا ضرور تھا ہاں، ہاں، ہاں۔ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی آغا شر صاحب کا ذکر ان کی یوں کہ یہ ازدوادی زندگی کے ذکر کے بغیر تشنا رہ جاتا ہے آخر صاحب نے آپ جانتے ہیں کہ شادی تو کبھی کی نہیں نہیں ہاں۔ شادی انہوں نے ہاں۔ کی نہیں جی، جی۔ اب ان کے بہرحال معاشقے ہاں۔ رہے ہوں گے اور یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے آخری عمر میں انہیں بہت خاص تعلق مختار بیگم سے رہا ہے اور مختار بیگم بھی اس عمر کا اعتراف فخر سے کرتی ہیں تو جی ہاں۔ کہنے میں کوئی جی۔ تعامل مجھے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مختار بیگم کو جو بھی شہرت حاصل ہوئی وہ آغا حشر کی وجہ سے ہی ہوئی جی۔ اور جب وہ کلکتے سے لاہور آئے تو مختار بیگم ان کے ساتھ آئیں اور جو فلم بنا رہے تو اس میں ہیروئن کا پارٹ یہ کرنے والی تھی ہاں۔ فلم تو نامکمل رہ گیا میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا نا جی۔ تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے خود وہ عورت کا پیار نامی فلم دیکھی ہے جی، جی، جس میں یہ ہیروئن تھی اور آغا صاحب نے اس کو ڈائریکٹ بھی غالب انہوں نے کیا تھا اور بنائی بھی فلم انہوں ہی نے تھی لکھی بھی انہوں نے تھی ہاں۔ اور یہ کافی اچھی فلم تھی جی جی جی بے شک اور <clears throat> اب آغا صاحب کے بعد میں کچھ اور لوگوں کا ذکر کروں جی جی جو کلکتے میں اس وقت موجود تھے اور جن کی علمی اور ادبی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا تھا قطع کلام آپ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا تھا ان سے یہ اپنے دوستوں کو خط لکھا لکھا کرتے تھے کبھی آغا صاحب ہاں، یقیناً لکھتے ہوں گے یقیناً لکھتے ہوں گے آپ کے پاس کوئی ایسا میرے پاس تحریر ان کی تحریر تو میرے پاس نہیں ہے جی۔ البتہ انہوں نے اپنی ایک تصویر آٹوگراف کر کے میرے مرحوم بھائی کو دی تھی وہ اچھا، تصویر ہے وہ آپ کے پاس ہے ہاں، کوئی خط ان کا کوئی صفحہ لکھا ہوا ان کا میرے میرے بھائی کے کاغذات میں ہو میں کہہ نہیں سکتا وہ کن کے پاس کاغذ آپ کے پاس میرے پاس ہی ہے میرے پاس ہی ہے اچھا۔ تو مجھے یعنی تفصیل سے ان کاغذات کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا وقت جی، نہیں ملا جی، اور ممکن ہے کہ اس میں ہو یوں آغا صاحب سیلانی آدمی تھے جی۔ وہ ایسا ہے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ خط و کتابت لوگوں سے رکھتے ہوں زیادہ رکھتے ہوں ایسا تھا نہیں اور ان کے ملنے والے تو بہت تھے جی۔ اور اب البتہ جنہیں کہ ان کا دوست کہیے تو حکیم فقیر محمد چشتی تو ان کے دوست خاص تھے ان جی۔ کے معالج بھی تھے اور ان کے دوست خاص تھے اور کلکتے میں کون کون تھے دوستوں کا اب جی۔ دوست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کے مرید اور شاگرد تو بہت تھے دوست کم لیکن دوست تو بہت کم تھے دوست تو بہت کم تھے اور وہاں مثلاً کلکتے میں رہتے ہوئے بھی وہ مولانا ابوالکلام آزاد سے میرا خیال ہے کہ وہاں کوئی ان کی کلکتے میں کوئی ملاقات نہیں تھی جی اس کے باوجود کہ ابتدائی زندگی میں جیسا کہ میں نے کہا بہت قریبی ہاں، ہاں، ہاں، تعلق رہا تھا لیکن دونوں کی راہیں اصل میں الگ الگ الگ الگ ہو گئی تھیں ہاں۔ اور ہاں۔ پھر ظاہر ہے کہ پھر مولانا علمی دنیا کے آدمی ہو گئے سیاسی دنیا کے اور مولانا کے مولانا کا مزاج جو تھا وہ ایسے کچھ وہ اپنے ملنے والوں میں مولانا مولانا کی طبیعت میں بڑا رکھ رکھاؤ آ گیا تھا اور وہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار آغا صاحب کے ساتھ ہم لوگ ٹہلتے ہوئے نکلے سرکولر روڈ پہ جی۔ اور وہاں سے اس سڑک سے دور مولانا آزاد کا بنگلہ نظر آیا جی تو آقا حشر نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھو وہ ابوالکلام آزاد اس گھر میں رہتے ہیں اس کے بعد کہنے لگے کہ بھائی ایک زمانہ وہ تھا کہ ابو الکلام بطخ کی طرح میرے پیچھے پھیرا کرتا تھا اچھا۔ <laughs> مجھے جملہ بھی یاد ہے بطخ کی طرح <laughs> میرے پیچھے پھرا <laughs> اچھا، اس جملے پہ ہم لوگ کرتے اس جملے پہ ہم لوگ ہنس پڑے پھر کچھ ٹھہر کر وہ کہنے لگے کہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا آدمی ہے یہ بھی کہا ہاں, ہاں، یہ کہا کہ وہ بڑا آدمی ہے چراغ اچھا، ہاں۔ حسن حسرت ہاں، میں اب آپ سے کچھ ذکر ان لوگوں کا کر دوں جو جی۔ کچھ اور لوگ جی۔ جن کی کہ علمی اور ادبی زندگی کا آغاز کلکتہ میں ہوا تھا اور ان میں چراغ چراغ حسن حسرت جی۔ کی ادبی زندگی کلکتے میں ہی شروع ہوئی کیونکہ یہ لاہور سے منشی فاضل رہنے والے تو یہ پنچھ کے تھے کشمیر میں ایک جگہ ہے پنچھ وہاں ہاں، کے رہنے والے تھے جی ہاں اور وہاں سے پھر یہ آئے لاہور میں کچھ منشی فاضل وغیرہ کیا جی۔ پھر شملہ میں یہ انگریزوں کو اردو پڑھایا کرتے تھے اور میرا خیال ہے کہ سن چوبیس یا پچیس میں یہ ابھی ان کی جوانی تھی کہ یہ جی۔ کلکتے آ گئے اور وہاں آ کر انہوں نے عصر جدید اخبار میں کام شروع کیا اور وہیں سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کی اس زمانے میں شہرت ہوئی اس کا نام تھا اس رسالے کا آفتاب ایک اچھا، ماہانہ ہاں اچھا۔ ماہانہ رسالہ تھا اور اچھا رسالہ تھا ادبی جی۔ رسالہ تھا اور اچھا رسالہ تھا وہ دو سال تک یہ رسالہ نکلتا رہا اور اس سے ان کا نام چمکا اس جی۔ رسالے کی وجہ جی، سے ہاں۔ اور عصر جدید میں جو کام کرتے پھر میرا خیال ہے کہ سن انتیس میں مولانا ظفر علی خان نے انہیں بلا لیا زمیندار اخبار میں اور یہ پھر لاہور چلے گئے اور زیادہ وقت اس کے بعد ان کا لاہور میں ہی گزرا حسن حسرت اور میرے بھائی مظفر حسین شمیم یہ ایک ہی مکان جس میں کہ کرائے کے کمرے ملا کرتے تھے جی۔ اس مکان میں یہ ساتھ ساتھ کے کمروں میں رہتے تھے کلکتے میں جی۔ اور ان کے اور ایک دوست سلیم اللہ فہمی اچھا۔ وہ بھی آپ نے شاید نام سنی جی، اردو کے لکھنے والے تھے پرانے آدمی تھے مشرقی پاکستان میں رہے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تو یہ تین ان تینوں میں بڑی دوستی تھی اور ساتھ ساتھ کے کمروں میں رہا کرتے تھے چنانچہ جب میں کلکتے جب رائے پور سے کلکتے گیا تو میں اپنے بھائی کے ساتھ ٹھہرا لیکن ان سب سے میں اس وجہ سے میری ملاقات ہوئی کہ ہاں کہ وہیں پہ اور ان کے ملنے والوں میں جی دو صاحبان اور تھے جنہوں نے علمی زندگی میں نام پیدا کیا اور تاریخ کے میدان میں جی۔ ایک تو نجیب اشرف ندوی تھے اور ایک تھے پروفیسر محفوظ الحق اچھا۔ ان دونوں نے اسی زمانے میں جب میں پہنچا ہوں اس وقت یہ ایم اے تاریخ میں کر چکے تھے جی۔ اور <clears throat> ہندوستان کے عظیم مورخ سر جدونات سرکار کی دونوں شاگرد تھے اچھا۔ بلکہ ان کے محبوب شاگرد تھے دونوں اور سر جدوناتھ سرکار کے ساتھ کچھ وقت ان دونوں نے کام بھی کیا تھا بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سن چھبیس میں جب الہلال دوسری مرتبہ نکالا تو اس کی مجلس ادارت میں نجیب اشرف ندوی کا بھی نام تھا اچھا۔ ہاں وہ بھی اس سے وابستہ رہے الحلال سے نجیب اشرف ندوی اس کے بعد ہی میری میرا خیال بمبئی چلے گئے ستیس میں غالباً چلے گئے بمبئی اندھیری کالج میں ہاں، جی ہاں اسماعیل کالج میں چلے گئے اور ان کی ساری زندگی بمبئی میں نجیب اشرف ندوی سے خاص ہمارا تعلق یوں تھا کہ ان کے والد ڈاکٹر مبین اشرف جی میرے چچا ڈاکٹر اصغر حسین کے ہم جماعت تھے یہ دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے اور جب ڈاکٹر مبین اشرف پریکٹس کرنے کے لیے رائے پور آ گئے تو ہم لوگوں سے ہم ان کے ہاں بہت جایا کرتے تھے بچپن میں اچھا۔ ڈاکٹر مبین اشرف کے ہاں جی۔ اور نجیب اشرف کلکتے سے جب چھٹیوں میں رائے پور آتے تھے اس وقت سے ہمیں جانتے اچھا، اچھا، تھے ملاقات آپ کی وہاں سے وہاں جی، سے تھی اچھا۔ جی، ہاں، وہاں سے تھی بلکہ نجیب اشرف کے چھوٹے بھائی علی اشرف کی شادی مولانا سلیمان ندوی کی لڑکی سے ہوئی تھی جی۔ تو مولانا مولانا سلیمان ندوی بھی کبھی گھومتے پھرتے رائے پور آ جاتے تھے اور اپنے سمدھی ڈاکٹر مبین اشرف کے ہاں ٹھہرتے تھے اچھا، اور اس لیے ان سے بھی نیاز حاصل کرنے کا وہاں موقع ملا اور بعد میں جب کبھی انہوں نے مجھے علی گڑھ میں دیکھا یا کراچی میں دیکھا تو بڑی شفقت سے پیش آئے اچھا۔ ہمیشہ اس تعلق بنا ڈاکٹر نجیب اشرف ندوی ان کا چراغ حسن حسرت تو خالص ادبی کتنے بڑے ہوں گے یہ ان دنوں مجھ سے تو بہت میرا خیال ہے کہ نجیب اشرف جو ہیں ایم اے کر چکے تھے میں تو میٹرک پاس کر کے سات آٹھ سال تو بڑے تھے مجھے اچھا سات آٹھ سال تو بڑے ہوں گے اس سے کم نہیں تھا آٹھ ایک سال بڑے ہوں گے کیونکہ سن اڑتیس سے میں نے جی۔ دیکھنا شروع کیا تھا ہاں۔ تو ان دنوں بھی ان کے بال کھچڑی ہو چکے تھے بال تو ان کے کچھ جلدی بعد لوگوں کے اچھا، بال جو اچھا، ہو جاتے ہیں ہاں, جی ہاں۔ وہ تو میرا خیال ہے نزلے کی وجہ سے اچھا۔ ان کے بال ہو گئے تھے قیاس ہے میں ان کی عمر کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن بہرحال بڑے تھے کافی بڑے تھے وہ آٹھ ایک سال بڑے میرا خیال ہے کہ وہ ان کا سن پیدائش سن تین یا چار ہوگا اچھا۔ انیس سو تین یا چار ہوگا مجھ سے آٹھ ایک سال بڑے تھے وہ تو شمیم صاحب سے بڑے ہوئے شمیم صاحب سے بڑے تھے جا جی ہاں، کئی سال بڑے تھے جی، لیکن وہ میں نے جو آپ سے تعلق جی، بتلایا کیونکہ ہمارے شہر ہاں، سے وہیں سے اور پھر ہاں وہ ان کا آنا جانا گھر کا تھا اور ایک طرح سے ہمارے ہم وطن تھے جیسا کہ آپ کو مانے میرا آبائی وطن تو پٹنہ ہے ہاں، اور یہ لوگ وہیں کے تھے تو وہ جو تھا ایک تعلق تھا ان میں نے بنا پہ کر کے ان میں چراغ حسن حسرت کا ذوق تو خالص ادبی تھا جی۔ اور وہ نہایت ذہین آدمی تھے اس میں ہاں، کوئی ہاں، شک نہیں اچھا اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ پونچھ کے رہنے والے تھے ہاں۔ انہیں ایک خدا داد صلاحیت ہی اسے کہہ لیجیے اردو زبان کے مزاج کو بہت خوب سمجھتے تھے بہت خوب سمجھتے تھے ہاں اور زبان کی نوک پلک جو ہے درست تھی اچھا فارسی پر بھی اچھی ان کی نظر تھی جی، فارسی پہ بھی ان کی اچھی نظر تھی اچھا اب ان کا شعر بھی کہتے تھے بھی کہتے تھے اور اچھے شعر کہتے تھے اچھے شیر کہتے تھے اچھا طبیعت میں شوقی تھی ہاں۔ اور جو ہے وہ ہاں، کالم نگاری کالم ہاں، نگاری جو ہے بالکل اور اچھا اب انہیں مغربی ادب کا بھی انہیں ذوق تھا لیکن وہ ذوق تھا اس قسم کا کہ وہ جسے اس میں زیادہ گہرائی نہیں تھی ان کا مزاج جو تھا وہ علمی نہیں تھا ان کا جی۔ مزاج جو ہے وہ خالص ادبی تھا اچھا زود تھے وہ اور لیکن کیونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ وہ اخبار نویسی میں ہی گزرا جی، ریڈیو میں اخبار نویسی میں وہ تو وہ کوئی ایک قابل قدر کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جی۔ قابل قدر علمی یا ادبی کام ہاں، نہیں کر سکے ہاں وہ ہے وقت کا اخبار کا ایسا ہی ہوتا ہے معاملہ یہی بات میں اپنے بھائی مظفر حسین شمیم کے متعلق کہوں گا کیونکہ وہ چراغ حسن حسرت سے عمر میں کچھ کم تھے لیکن ان لوگوں نے ایک چند سال وہ چھوٹے تھے چراغ حسن حسرت سے لیکن وہی ایک ہی زمانہ تھا تقریباً جی ہاں۔ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا دوسرے بھی تھے ان میں بہت ہی اور میرے بھائی بھی یعنی اوائل عمری میں نہایت ذہین آدمی تھے طبیعت میں بھی بڑی روانی تھی لیکن وہ کیونکہ زیادہ تعلق وہ اردو اخبار نویسی سے رہا اور میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے لوگ جو ہاں، اخبار صحافت کی نظر ہو گئے صحافت کی نظر ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ کلکتے میں کرتے رہے اخبار نویسی اس کے بعد وہاں لاہور میں اخبار نویسی کرتے رہے شعر کہتے تھے اور اچھے شعر کہتے تھے ہاں، کرتے ہاں، تھے اس کے بعد میں ان کی زندگی جو ہے اس میں کچھ یہ ہوا کچھ لابھ والی پن تھا کچھ یہ تھا تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے ہاں وہ کسی جگہ ٹک کے نہیں رہے ٹک کے نہیں رہے کچھ صلاحیت جو ہے ضائع ہوئی بہت سے لوگوں کی ہو جاتی ہے ہماری بھی صلاحیت ضائع ہوئی ہے لیکن بہرحال نہیں خیر آپ نے تو آپ نے اچھا خاصا کام کیا بھی ہے اس کا تو وہ ایک الگ ایویڈنس بھی ہے اس کا جی، ایسی کوئی چیز نہیں بہرحال تو اچھا جناب تو یہ لوگ تھے اور تو ان لوگوں کا اب یہ میری جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس کم عمری میں رائے پور سے جب نکلا اپنے گھر سے تو کلکتے پہنچا جی۔ اور وہاں مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور ان کی صحبتوں سے میں نے جی۔ بہت استفادہ کیا جی۔ اور میرے ادبی اور علمی شعور جو مجھ میں پیدا ہوا اس میں ان لوگوں کا جن کا کہ ذکر آیا ہے تو ان کی صحبت کا خاص اس میں حصہ ہے اس ذکر کو کلکتے کے ختم کرنے سے پہلے جی۔ ایک میں ایک اور واقعے کا ذکر کرنا جی، چاہتا جی، ہوں کہ جس نے میرے شعور پہ گہرا اثر ڈالا اور میں ابھی جون سن اٹھائیس میں میں کلکتے پہنچا تھا اور اس کے تقریباً پانچ مہینے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے وہاں ہندی کا بڑا ایک اخبار وشوا متر کے نام سے نکلا کرتا جی تھا ہاں، اور اب بھی نکلتا ہے جی ہاں۔ اس کے کئی ایڈیشن نکلتے تھے اور شاید اب بھی نکلتے ہوں بہت بڑا اخبار تھا تو وہاں ایک سب ایڈیٹر کی جگہ خالی ہوئی یہ سن جی۔ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں یہ دسمبر سن اٹھائیس کا ہاں۔ دسمبر مجھے اطلاع ملی نومبر میں تو میری عمر تو ابھی سترہ سال بھی نہیں ہوئی تھی سولہ سال <laughs> سترواں سال لگا تھا خیر میں بے تکلف اس کے مالک جو تھے بابو مول چند اگروال یوں سمجھی یہ کہ یہ وہاں کے میر خلیل الرحمان تھے کیونکہ ان کا انگریزی اخبار بھی ایڈوانس انہوں نے خرید لیا تھا اچھا۔ تو ایڈوانس بھی تھا پھر یہ وشوا متر تھا ہاں۔ وشوا متر کا ہفتہ وار ایڈیشن تو ماہانہ ایڈیشن تو یعنی ان کی اچھا، ہاں، بڑا پھیلاؤ تھا بڑا پھیلاؤ تھا اس میں اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جب یعنی مسلمان ہندی میں بہت کم لکھتے تھے جی۔ اور یہ کبھی کسی نے سنا نہیں تھا کسی ہندی کے اخبار میں کسی مسلمان نے کام کیا ہو جی۔ اس کا سب ایک ہاں، ایک تو تو اس کو زبان زبان کا ماحول بھی اس طرح کا تھا کہ پسند کوئی تعصب بھی ایسا تھا کہ کوئی پسند نہ کرتا کسی مسلمان کوئی کریں گے باہر صورت مجھے جب معلوم ہوا تو میں <clears throat> میں بے دھڑک وہ پہنچا اخبار کے دفتر میں اور میں اخبار کے جو مالک جو تھے پرچ میں اپنے نام کا میں نے پرچا گزارا وہ ہندی میں اپنا نام لکھ کر تو انہوں نے نام میرا نہیں سنا ہوگا ظاہر ہے حالانکہ کچھ ہندی میں میں نے مضمون وغیرہ لکھنا شروع کر دیا لکھنا شروع کر دیا تھا بہرحال انہوں نے مجھے بلایا اور اچھی طرح مجھ سے ملے لیکن جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں اس کے لیے آیا ہوں اس کام کے لیے تو بہت حیران ہوئے ایک تو میری شکل میری عمر انہوں نے شکل دیکھی بہت ہی <laughs> اور تو ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی تم تم نے کبھی اخباروں میں کام تو نہیں کیا میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا تو ان کہا کہ اچھا کیا تم انگریزی سے ہندی میں ترجمہ کرتے ہو کر لو گے میں نے کہا ہاں، کر لوں مجھے بڑا اعتماد تھا اپنے اوپر ہاں، تو اس وقت یہ ٹیلی پرنٹر تو نہیں ہوا کرتے جی، تھے یہ رائٹر اور ایسوسیٹڈ پریس وغیرہ کے ہر کارے وہ ٹیلی گرامس لفافوں میں لے کے آتے رہتے تھے اچھا, اچھا،, اچھا،, اچھا۔ ہاں۔ تو ابھی ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے اتنے میں کوئی ہر کارا لے کر آ گیا اسی وقت تازہ خبر تازہ خبر انہوں نے نکالے وہ ٹیلی گرامس ٹائپ کیے ہوئے تھے انگریزی میں کچھ پہ نشان لگا کے انہوں نے مجھے سامنے بیٹھلا دیا وہاں ایک اور چھوٹی سی میز تھی کمرے میں بیٹھلا دیا ترجمہ کیجیے ہاں انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ آپ کیجیے ہاں۔ <laughs> اچھا تو میں نے جناب برجستہ ترجمہ کر دیا اچھا بالکل بالکل کیونکہ انگریزی تو میری اچھی تھی ہندی بھی میری بہت اچھی تھی کے لحاظ سے ترجمہ میں نے کر دیا اخبار اخبار تو بہرحال پڑھنے کا شوق اب ہم جس زمانے کے تھے لوگ ہاں۔ ایک سیاسی سیاست کا ہاں، ماحول تھا یہ تھا ہاں،, ہاں یہ کان میں یہ آوازیں پڑی ہوئی تھیں تو کوئی ایسی تو میں نے ترجمہ کر دیا دو تین انہوں نے طویل کچھ وہ کوئی رائٹر کی کوئی خبر تھی یا کوئی ایسوسیٹڈ پریس کی تھی لمبے لمبے ٹیلی گرام سے تو میں نے کر کے دے دیا جب انہوں نے دیکھا تو بہت حیران میں نے وہ کبھی مجھے دیکھتے تھے کبھی اس تحریر کو دیکھتے تھے کیونکہ اچھا۔ تحریر بھی میری پختہ تھی ہاں، ماشاء اللہ ہاں۔ تو اب وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس دن کا کوئی انگریزی کا اخبار جو اس دن معلوم نہیں اسٹیٹس میں یا کون سا اخبار جو تھا جی۔ اس کا کوئی ایڈیٹوریل کامنٹ انہوں نے اچھا، وہ میرے سامنے رکھا اس کا بھی ترجمہ کر کے اچھا۔ تم دیکھ لاؤ مجھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈکشنری جو ہے چاہیے تو یہ انگریزی ہندی کی ڈکشنری جی۔ ضرورت ہو تو اسے دیکھ لینا ہاں۔ تو مجھے ضرورت پیش نہیں آئی مجھے اچھا۔ ضرورت پیش نہیں میں نے اس کا بھی ترجمہ کر دیا ہاں۔ تو صاحب وہ بہت متاثر ہوئے ہاں۔ اور قصہ مختصر یہ کہ مجھے انہوں نے چند روز کے بعد سب ایڈیٹر رکھ لیا اچھا۔ یہ پہلی بار کسی کسی مسلمان کو سب ایڈیٹر کسی ہندی اخبار میں رکھا گیا ہو جہاں جی تو اس موقع پہ کلکتے میں ایک وہ انڈین نیشنل کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا جی۔ اور اس کے ساتھ بہت سے سیاسی جلسے ہو رہے تھے آل پارٹیز کنونشن جو نہرو کمیٹی کی رپورٹ کی تنقید کے لیے ہو رہا تھا مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا اور لبرل فیڈریشن کے جلسے ہو رہے تھے تو میری گویا ایک ٹریننگ یہ ہوئی کہ انہوں نے اخبار نے مجھے ایک پندرہ دن تک مجھے انہوں نے وہ ایک پریس کارڈ دے کر مجھ سے اچھا۔ کہا کہ تم ان جلسوں میں جاؤ اچھا۔ اور ان سب میں جا کر اور تم ہمیں تم زبانی رپورٹ ہمیں دیا کرو اچھا آ کے بتلاؤ ہمیں کیا دیکھا کیا سنا یعنی اس طرح ہاں۔ ٹرین کرتے تھے اس ہاں، زمانے ہاں، میں یہ ٹریننگ کا ایک حصہ تھا تو وہ صاحب مجھے جو ہوا ہے اس پر جو تجربہ ہوا میں نے ہندوستان کے سارے سیاسی لیڈروں کو زمانے میں کلکتے میں دیکھا سبھی کو ہاں، آتے تھے ہمارے قائد اعظم کو تو مہاتما گاندھی کو تو موتی لال نہرو کو ان جلسوں میں سب کی تقریریں سنی ان کے جو سیاسی جو تھے اس زمانے میں جتنے معاملات تھے اور مسائل تھے ان سبھی کو اچھا اور اس میں ہر قسم کے دائیں بازو کے اور بائیں بازو کے اور سرد و گرم ہر قسم کے ہاں، لوگ ہاں، ہاں، تو وہ ایک تاثر میرے ذہن پہ اس چیز کا ایسا رہا کہ ایک سیاست ایک مجھے عملی سیاست سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا لیکن ایک سیاسی سوجھ بوجھ جسے کہتے ہیں وہ چیز مجھ میں پیدا ہوئی ہے اس واقعے سے اس واقعے سے اور اس کے بعد میں اور چیزوں کا وہاں پہ کئی دلچسپ لوگ ملنے ہاں۔ دیکھنے میں آئے اچھا یہ آپ کی وہاں یہ ملازمت یا تعلق کب تک رہا آپ کا وہاں میں وہاں رہا میں رہا ہوں وہاں یوں سمجھ لیجیے کہ مسلسل تو میں رہا ہوں وہاں چار سال جی اور اس کے بعد جب میں علی گڑھ آیا پڑھنے کے لیے تو انتظام یہ تھا کہ میں ہر ہفتے ایک مضمون ایک مضمون لکھ کے بھیج دیا کرتا تھا جی۔ اور سمر ویکیشن میں جا کے وہیں کام کرتا تھا اچھا۔ تین سال تک وہ یوں بھی کرتا رہا میں اچھا، اچھا۔ تو اور وہ تعلق ایسا تھا کہ اگر وہ کچھ سچ پوچھ لیجئے کہ میری ایک اس زمانے میں میری طبیعت جو تھی وہ جی۔ بالکل ایک مسیمات صفت آدمی جی، تھا جی، ورنہ اس کے مالک جو ہیں وہ مجھ پہ اتنے مہربان تھے کہ اگر میں ان کی مہربانی ان کی ان کے مشورے پہ توجہ دیتا تو میری زندگی کچھ اور ہوتی ہاں کچھ اور ہو جاتی ہے یعنی صحافت کی دنیا میں آپ کا نام ہوتے جی ہاں کچھ ہوتا بہرحال جو کچھ ہوا وہ تو صاحب ان دنوں یہ ایک بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے جی ویسے میں میں اپنے جی۔ اپنے جی، جی۔ ذاتی اس اس کے کے اطلاع لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ان دنوں ایک سب ایڈیٹر کی وشوامتر جیسے ادارے میں <laughs> ہاں۔ کیا حیثیت ہوگی ارے کیا حیثیت تھی میں آپ کو بتلاتا ہوں اس ہاں۔ وقت تنخواہیں تو جناب بہت کم ہوا کرتی تھی اچھا۔ ان کا ہاں۔ ذکر ہی نہ کیجیے آپ اچھا۔ کا یعنی یقیناً بہت ہی کم تھا اچھا۔ بہت کم تھا یعنی اس وقت اب آپ یہ غور فرمائیے اس سے اب آپ اندازہ کریے ہاں۔ اس وقت روزانہ اخبار کے ایڈیٹر کو عام جو تھا ریٹ یعنی ہندی اور اردو جی۔ روزنامے کے ایڈیٹر کو ڈھائی سو روپے میں لگا جی جی یہ آپ کی اطلاع کے لیے قاضی عبدالغفار جب حیدرآباد میں ہاں، ہاں، آئے ہیں انہیں بلایا گیا اور پیام اخبار کا ایڈیٹر بنایا گیا انہیں میرے سامنے کی بات ہے کہ تو ان کی تنخواہ ڈھائی سو روپئے مقرر کی گئی تھی جی جی جی اور اسی زمانے کا میں ذکر کرتا ہوں بامبے کرانیکل جیسا اخبار سید ہاں۔ عبداللہ بریلی ہاں۔ تھے ہاں۔ ساڑھے سات سو روپئے ان کی تو اس کی تنخواہ تھی یہ تھا کہ جو آپ کے انگریزی روز نامے کے ایڈیٹر جو تھے جی۔ تو ان کی تنخواہ جو تھی کوئی ہزار روپے کے قریب ہوتی تھی جب ہزار بارہ سو روپے ہوتی تھی اسٹیٹس مین وغیرہ کی بات چھوڑ دیجیے تو انگریز ایڈیٹر ہاں، ہوتے ان کی بات چھوڑ دیجیے اپنے جو گویا یہاں کے ہندوستانی جو اخبار جو تھے ان کے اور ہندی اردو کے روز ناموں کے ڈھائی سو روپے ملا کرتے تھے اب اس اس حساب سے سب سب اس حساب سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے میں <laughs> <laughs> میں اپنا اپنا سوال سوال واپس واپس لیتا لیتا ہوں ہوں <laughs> <laughs> لیکن وہ لیکن صاحب اس پہ گراؤنڈنگ اچھی ہو جائے گراؤنڈنگ اچھی ہوتی اچھا بھائی بڑا سستا زمانہ تھا ہاں۔ ہاں، آج کل کے اعتبار سے مقابلہ ہی نہیں اس زمانے کوئی مقابلہ ہی نہیں اب آپ دیکھیے نا وہ تو وہی جو ایک مختصر سی تنخواہ ملتی تھی ہاں، ہاں۔ تو اس کے بعد تو ایسا تھا کہ میں کچھ بچ بھی رہتا تھا نہیں بچتا تو شاید ایک پیسہ وہ کفن کے لیے بھی نہ بچتا وہ ایک پیسہ بھی لیکن ہاں، اچھا میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس وہ ایک مختصر سی تنخواہ تھی تو میں پہلے تو یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا جی ہاں۔ اسی کمرے میں لیکن جب میرے بھائی وہاں سے کلکتے سے چلے گئے لاہور میں تنہا رہ گیا جی۔ تو میں سن اکتیس کی بات کہہ رہا ہوں سے علی گڑھ آنے میں وہاں پر وائی ایم سی میں رہتا تھا جا کے وائی ایم سی ایک ہاسٹل میں رہتا تھا اس تنخواہ میں بڑے مزے میں میں رہتا تھا ہاں، جی وہ کم ہی ہوا کرتے تھے ہاں اچھا بھائی کھانے آنے کا جا کے ریستوراں وغیرہ میں کھانا ہی کھایا کرتے تھے کچھ کبھی فلم بھی دیکھتے تھے یہ کرتے تھے سارے جی۔ شوق تو ایسا تھا کہ وہ زمانہ بھی سستا تھا لیکن تنخواہ تو اس کا ذکر نہ کیجیے ہاں، تنخواہ تو بہت ہی کم ہوا ہاں، کرتے جی، چراغ حسن حسرت کو انہوں نے مولانا ظفر علی خان نے جب لاہور زمیندار اور یہ چلے گئے وہاں پہ تو ڈیڑھ سو روپئے ڈیڑھ سو روپئے ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی، جی۔ زمیندار سمجھ میں آتی ہے لیکن جب آپ نے وشوامتر کا ذکر جی، بس ان کا بھی سب ہندی زیادہ ہے ہاں لیکن وہ ریٹ ایک ہی تھا تقریباً ایک ہی ہوتے تھے ہندی ڈاکٹر صاحب یہ نشست ہماری یقیناً دلچسپ تو رہی ہے ہاں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے تشنا یوں ہے ہاں۔ کہ میں چاہتا تھا کہ آپ اپنے بھائی مظفر حسین شمیم صاحب کے بارے میں کچھ اور آپ فرماتے تاکہ ذرا سا یہ ایک جو مجھے جو خلاصا یا تشنگی سے محسوس جی، ہو جی، رہی جی۔ ہے وہ میں ان کے اپنے بھائی کے متعلق آپ آپ سے کیا کہوں بات یہ کہ وہ میرے ان کی علمی ادبی زندگی کے بارے میں میرے ایک ہی بھائی تھے جی ان سے تین سال وہ بڑے تھے اور یہ رائے پور سے یہ ابھی کچھ ایسا ہے کہ یہ شروع سے ہی شاعر مزاج تھے جی, جی۔ پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور یعنی درس و تدریس سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی لیکن ایسے مطالعے کا بڑا شوق تھا نہایت جی۔ ذہین آدمی تھے شعر و شاعری کا شوق تھا میرے والد کو یہ چیز پسند نہیں تھی کم عمری میں جو انہیں شعر و شاعری کا شوق جی۔ ہوا ہمارے شہر میں مشاعرے اسی وقت شروع ہوئے جی اور یہ پڑھتے تھے ابھی اسکول میں تو وہ مشاعرے میں جا کے اپنی سنایا کرتے تھے ہاں اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنے اسی وقت یہ ذکر شاید سن پچیس سے چھبیس کا ہوگا پندرہ سولہ سال شاید ان کی عمر تھی اس وقت تو انہوں نے اپنے کوئی غزل اصلاح کے لیے ڈاکٹر اقبال کو بھیجی تھی اچھا۔, اچھا تو انہوں نے اس میں اصلاح کی یا نہیں کی میں کہہ نہیں سکتا لیکن خط جو جی۔ انہوں نے لکھا وہ میں نے دیکھا اور شاید اب بھی کہیں پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ اپنی تعلیم ختم کریں زیادہ توجہ اپنی تعلیم کی طرف دیں اور شعر و شاعری <laughs> میں اپنا وقت جو ہے اچھا۔ وہ زیادہ نہ لگائیں کچھ اس طرح کا اچھا، مشورہ تھا اچھا، جی تو اس موقع پہ شعر اچھے کہتے تھے شعر بہت صاف کہتے تھے بہت اچھے کہتے تھے ان کے اس میں کیونکہ ان کے ان کی طبیعت میں تھا اور خلوص تھا اور سوس تھا جی ہاں۔ اس کی جھلک ان کی شاعری میں بھی موجود ہے جی۔ اور زبان پر انہیں عبور تھا زبان صاف لکھتے تھے ان کی بہت بہت نثر اور نظم دونوں جو ہے ان کی نظم بہت جی صاف ہاں۔ کی تھی ہاں۔ تو اردو تحریر ان کی اور ان کو اردو زبان پر ان کو کافی عبور تھا فارسی پہ اردو پہ انہیں بڑا عبور تھا اور ان کے عروض پہ بیان پہ ان ساری چیزوں پر تھا انہوں تو یہ کلکتے یہ چلے گئے بھیج میرے والد نے انہیں بھیج دیا اور انہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ وہیں سے پاس انہوں نے کیا تھا جی۔ اور کچھ ہمارے میرے والد کے حالات اس طرح کے ہو گئے تھے جس کا جی۔ میں نے ذکر نہیں کیا کچھ انہیں ملازمت سے استعفیٰ دے کر انہوں نے کچھ تجارت وغیرہ کچھ کی اس میں ان کا نقصان ہو گیا تو کچھ ہماری جائیداد تھی تو میرے ہاں۔ والد اچھے نہایت شریف آدمی تھے لیکن منتظم اچھے نہیں تھے ہاں۔ تو وہ ہماری جائیداد وغیرہ جو ہے اس کی بھی نگہبانی نہ کر سکے وہ ہاں تو وہ قسم پرسی میں وہ ہماری جائیداد رہ گئی جی۔ اور کم عمری میں ہی میرے بھائی کو جو ہے وہ ایک ایک فکر روزگار اچھا۔ ہاں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا اسی وجہ سے میں نے وہاں کلکتے میں اخبار نویسی کی جی، پڑھنے کے ساتھ یہی میرے بھائی کے اچھا۔ ساتھ ہوا اس کے بعد ان کی کوئی کتابیں وغیرہ ہیں ہیں ان کے ہیں کچھ یہ ہے کہ انہوں نے مضامین ان کا ایک تو کلام کا بھی ایک مختصر سا مجموعہ چھپا تھا جی۔ اس کے بعد ان کے کوئی انہوں نے کوئی کوئی نگاری میں ان کا چیز انہوں نے کچھ مضامین کا بھی ایک مجموعہ ہے شاید نگینے کے نام ہاں نگینے کے نام سے کوئی ایک آدھ ناول لکھا وہ بھی ہے ان کا بعض لوگوں کے انہوں نے جیسے ریاض خیر آبادی کے کلام کا انہوں نے انتخاب کیا یہی اچھا۔ کراچی سے شائع ہوا اچھا انتخاب کیا تھے کر کے ایک آخر میں انہوں نے کام جو کیا جی یہاں کر کے وہیں سے نہیں یہاں جو کیا انہوں نے اچھا۔ اپنے شمیم صاحب کا انتقال انیس سو ستر میں ہوا ہے انیس سو ستر جی ہاں۔ کے ہاں، آغاز میں ہاں۔ انتقال سے چند سال پہلے ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی

پریشان روزگار بھی کہہ لیجئے کچھ پریشان دماغ رہے اور اگر وہ لیکن انہیں مجھے ان ان ان کے کے کے عمل سے ان کے ان کی مشغول ان ان کی مصروفیات مشغولیات سے یہ اندازہ ہوتا تھا جی۔ کہ وہ اپنے لگن میں اپنے دھن کے پکے ہیں اور وہ جس حالت میں بھی ہیں مگن ہیں اور خوش نہایت بے نیاز آدمی تھے ہاں۔ نہایت ہی بے ہاں۔ نیاز آدمی تھے یہ بات میں نے دیکھی ہاں ہاں بہت بے نیاز اور بہت ان میں ایک طرح کا تھا کہ ایک اور اپنے تعلق بڑے وزادار آدمی تھے جی ہاں۔ بڑے وزادار اپنے تعلقات کا بڑا پاس کرتے تھے جی۔ بہت ہی ان کا جی۔ اپنے جی۔ اور وہ میں ان کا بہت ادب کرتا تھا اور جب وہ یہاں حیدرآباد دکن سے یہاں آ چکے تو کچھ وقت ایک آدھ سال تک تو میرے ساتھ رہے لیکن اس کے بعد آزاد منش آدمی تھے تنہا رہنا انہوں نے پسند کیا البتہ وہ تقریباً ہر شام ہمارے یہاں آیا جی۔ ہمارے بچوں کو بہت چاہتے تھے لیکن یہ ان کا طریقہ تھا کہ گھنٹے دو گھنٹے بیٹھے رہے کھانے کا جب وقت آتا تھا تو اٹھ کے جانے لگتے تھے اچھا ہر شام کو اب اچھا۔ سب سب مل کر جب انہیں روکتے تھے ہاں، ہاں۔ تو وہ بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے روز کا روز تکلف تھا ہاں، بڑا تکلف تکلف تھا بڑا تکلف تھا اس کے بعد جب میں یہاں سے باہر جب میں چلا گیا اور کچھ وقت ایسا رہا کہ میرے بچے جو ہیں جی جب میں افریقہ میرا ٹرانسفر جی ہوا ہاں۔ ہے تو میں نے عرض کی کہ وہ میری غیر حاضری میں بچوں کے پاس رہے تو انہوں نے منظور کیا تو آخر کے کئی چند سال جو تھے وہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ گزرے ہمارے ساتھ اچھا، میری غیر حاضری چلیے یہی صحیح ورنہ ان کی زندگی ہاں۔ میں جہاں جہاں بھی رہے ہیں ممبئی میں مثال کے طور پر رہتے تھے وہ کچھ اچھی حالت نہیں جی، تھی وہ ہے اور جگہ بھی ویسی تھی ہاں، اچھا طبیعت ان کی دیکھیے نا طبیعت جو تھی ان کی کچھ ایسی بے نیازانہ زیادہ تھی مثلا ہماری جائیداد جو والدہ کی طرف سے ملی تھی اتنی تھی رائے پور میں کہ اگر اس جائیداد کا اگر صحیح انتظام اگر ہوتا تو ہم بہت آرام سے رہ سکتے تھے اچھا لیکن وہ عمر ایسی تھی کہ نہ میں اپنی تعلیم چھوڑ سکتا تھا نہ ہاں، ہمارے والد صاحب جو ہیں توجہ توجہ نہیں دی انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی پھر وہ ہے کہ رہنے والے تھے وہاں کے وہ بہار کے اچھا۔ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ رائے پور میں رہتے تو وہ تو وہ چھوڑ کر وہ اسی طرح سے چلے گئے رائے پور میں جب آپ کو وہاں رہنا سہنا ہوا تو والدہ کی طرف کی وجہ سے تھا میرے والد جو ہے ملازمت کے سلسلے میں اچھا، اچھا۔ وہ آ گئے تھے رائے پور اور شادی انہوں نے وہاں کر دی تھی اچھا، رائے پور میں کر دی تھی اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا جب ہم کم عمر تھے جی، ہاں، لیکن والد جو ہیں بعد میں بھی ملازمت کے کی وجہ سے وہاں رہے لیکن جب وہ ملازمت سے قبل از وقت انہوں نے استعفیٰ دیا پھر کچھ تجارت انہوں نے کی جب اس تجارت میں نقصان ان کا ہوا جی۔ تو ان کا دل بالکل ہٹ گیا ہٹ گیا اچھا۔ اور وہ چلے گئے جب وہ چلے گئے تو اب ہم ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہاں، اپنی جائیداد کا انتظام کر سکتے کچھ بگڑ گئی اچھا تو دوسری چیز میں کیونکہ شمیم صاحب کا ذکر ہے طبیعت میں ان کے استغنا ایسا تھا جی ہاں کہ ہمارے والد کا انتقال سن چھیالیس میں ہو گیا جی۔ تو کچھ ہماری آبائی جائیداد تھی بہار میں جی۔ ہماری سولتی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا تو وہ آبائی جائیداد بھی اچھی خاصی تھی اور اب جی۔ تو اس کی قیمت کافی ہوگی میں نے شمیم صاحب سے بہت کہا یہاں میں نے کہا کہ میں آپ کے حق میں دست بردار ہوتا ہوں آپ جا کر اس کو سنبھال لیجیے اسے وہاں نہ سنبھالیے تو کلیم داخل کر کے اس کے ہاں۔ عوض یہاں کچھ ہاں۔ حاصل کر لیجیے لیکن نہیں بالکل نہیں انہوں نے کہا وہ اس طبیعت کے تھے بھی نہیں وہ ان کی طبیعت میں ایک طرح کا وہ تھا کہ ایک قلندری تھی ہاں تھی یعنی طبیعت میں ان کے قلندری صاحب اب ہمارا جی۔ آج کا ٹیپ جو ہے جی۔ یہ اختتام کو پہنچ رہا ہے ہاں۔ اور اور اس کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو کا وہ وہ مرحلہ یا وہ حصہ جو جو کہ کلکتے سے متعلق تھا وہ تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں علی گڑھ کی زندگی اور پھر وہاں سے آپ کے یورپ جانے کا ذکر اور اس کے بعد میں پھر لاہور کا آپ کا آپ کے تعلقات ان ان پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی خدا حافظ شکریہ آپ شکریہ آپ کا یار زندہ ہو باقی انشاءاللہ